ابو حازم کے بیٹے عبدالعزیز نے اپنے والد سے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ان سے جنگ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کے متعلق سوال کیا جا رہا تھا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تھا اور سامنے سنایا کے ساتھ کا ایک دانت اور رباعی ٹوٹ گیا تھا اور خود سر مبارک پر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چہرے سے خون دھو رہی تھیں اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال سے اس زخم پر پانی ڈال رہے تھے جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ پانی ڈالنے سے خون نکلنے میں اضافہ ہو رہا ہے تو انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا وہ راک ہو گیا پھر اس کو زخم پر لگا دیا تو خون رک گیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چھ سو بیالیس